مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی مشرق سے لے کے مغرب تک کوئی نہیں روک سکتا اس کو اب کوئی نہیں روک سکتا پندرہ سال میں دنیا کا نقشہ ہم نے بدل کے رکھا ہے مسلمانوں نے مجاہدین نے بدل کے رکھا ہے پندرہ سال پہلے کا نقشہ اٹھاؤ دنیا کے نقشے پہ ایک سوویت یونین نام کا ایک ملک تھا آج اس نام کا کوئی ملک ہے دنیا میں بولو ہے کس نے مٹایا دنیا کا نقشہ اٹھاؤ تمہیں جرمن کے درمیان ایک دیوار نظر آئے گی آج وہ دیوار موجود ہے دنیا کا نقشہ اٹھاؤ تمہیں پورا یورپ کفر سے بھرا ہوا نظر آئے گا آج یورپ میں بوسنیا اور کوسوو کی اسلامی ریاستیں ہیں یا نہیں ہے اور دنیا کا نقشہ اٹھاؤ تمہیں افغانستان روس کا ایک روس کا ایک ایک کٹ پتلی ملک نظر آئے گا آج دیکھو وہاں تمہیں بتوں کو توڑنے والا پیارا پیارا ملا عمر نظر آئے گا جو رب کی مانتا ہے ہے کسی کی نہیں مانتا اللہ کی سنتا ہے کسی کی نہیں سنتا اسلام پہ ڈٹ جاتا ہے تو میزائلوں سے بھی نہیں ڈرتا